دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا در غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اے اللہ بندے ہم آپ کے کہلائیں اور غیروں کے در پہ اپنی پیشانیاں جھکائیں ہمیں یہ پسند نہیں اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجیے اپنے ہی در سے عطا فرما